نہیں ججی کچھ بتا کچھ پرانی یادیں کچھ تازہ کریں میں سمجھتا ہوں صاحب ہم انیس سو پینتالیس میں پینتالیس نہیں چوالیس میں غالب میرا خیال اس سے پہلے ہاں, ہاں، اس سے پہلے صاحب میں نے ابن انشاء کا کہ پتہ نہیں کیا تھا وہ کوئی نہیں نہیں نظمی اس زمانے نے لکھا یہ میں نے وہ نہیں خیر بہرحال اس سے پہلے ہمیں پھر ایک یہ کہ ساحر لدھیانوی ہمیں لاہور سے خط وط لکھتے تھے تو اس میں انشا جی کا بڑا تذکرہ ہوتا تھا اور اس زمانے میں یہ ابن انشا کا نام اتنا نہیں زیادہ مشہور تھا ہاں۔ جتنا یہ شیر محمد قیصر کے نام سے لکھتے تھے نہیں اس نام سے نہیں نہیں اس نام سے کبھی لکھا میں نے کبھی نہیں نہیں خط تو لکھتے لیکن چونکہ تم جانتے تھے ہاں۔ خط تو میں اسی نام سے لکھتا تھا ہاں۔ نہیں قصہ یہ ہے کہ <laughs> ہم پڑھتے تھے میں لدھیانے ہم تھے تو بہت جونیئر ساحر سے لیکن ساحر سے ہماری دوستی تھی ہم اسکول میں تھے وہ کالج میں تھے یہ تھا قصہ اس زمانے میں اچھا، یہ رئیس آدمی اتنا ہاں؟ محمد ہے ساحر تم سے نہیں وہ محمد نہیں ہم چھوٹے ہیں <laughs> مقصد یہ نہیں ظاہر کرنا ہے کہ ہمارا ہے پر وہ ایسا تو قصہ یہ تھا کہ اچھا، اس زمانے میں یہ رئیس آدمی اس کے باپ بڑے ذمہ دار تھے سہار کے ابھی بھی ہے لائے ہاں، ہاں۔ پور میں گئے تو خیر بار وہ کہیں دیہات میں رہتے تھے یا اپنی والدہ سے رہتے تھے تو اس زمانے میں بھی یہ انیس سو چالیس میں غالباً کر رہا ہوں تو ریڈیو بہت کم گھروں میں ہوتا تھا ان کے یہاں ریڈیو ہوتا تھا وہ بڑا سا جو ریڈیو ہوتا ہے نا ہاں، بجلی والا ہاں، ہاں۔ تو ہم جا کے وہاں بیٹھتے تھے کبھی کبھی یہ یہ آل انڈیا ریڈیو سنا سنا تو اس زمانے میں ان دونوں صاحبوں کی آپس میں آشقانہ کی اور اس کی اور چنانچہ ہم بھی اس میں شریک تھے سارے حمید اختر میں اور یہ ساحر یہ ایک گروپ اور بھی بعض لوگ اس میں تھے تو اسی زمانے میں بلکہ میرے خیال میں تمہارے بیٹا زمانے میں اس نے اپنی بیٹی کا نام زویا رکھا تھا بیٹی ہاں بیٹی کا نام زویا رکھا تھا اور اس لیے کہ وہ کوئی مجاہدہ روس میں اور میرے خیال میں شہریار بھی پیدا ہو چکا تھا جی، ہاں، ہاں۔ تو یہ دو کا تھا اچھا اس زمانے میں یہ تھا کہ اس کے افسانے چھپے تھے جلیس کے اس میں ادبی دنیا میں آدمی اور اتنی اس کی تعریف کی تھی اور جائز کی تھی ہاں۔ انہوں نے اپنے مولانا صلاح الدین نے کون سا تھا اس زمانے میں بورجوائی عہد ایک بورجوائی عہد کی ایک شام خط بھی مجھے لکھا تھا بڑا ایگزیکٹلی وہ تھا پھر جناب اس کے جو ہیں اصل میں ان کا نام انیس سو چوالیس پینتالیس فرسٹ رینکرز میں اس زمانے میں آیا تین تیس کروڑ بیکاری پہلا تکونا دیس پہلا تکونہ دیس تھا زرد چہرے زرد چہرے چالیس کروڑ بکاری پھر تکونہ دیس ہاں اور بھی ہوں گے بھارو یہ چالیس کروڑ بکاری میرے خیال میں سب سے زیادہ مقبول کتاب اس ہاں، ہاں، زمانے بہت مقبول تھی تو بھر بہت تناز تھے پھر ہم ہماری دوستی ہو گئی پھر یہ پرچہ نکالتے تھے رباب اس میں بھی چھپی ہم آپس میں خط کی دعوت بہت رہی خاص ہاں وہ تو میرے خیال ابھی تمہارے مطلب میرے پاس ابھی بھی بہت سے تمہارے پرانے خط اچھا میرے پاس بھی ایک دو خط نکلے اس زمانے کے <laughs> ہاں۔ امبالا کے اچھا ہاں وہ بھی ہے میرے پاس تو بر یہ ہے کہ پھر یہاں آ کے پھر ہمیں یہ کیا معلوم تھا اچھا ہمیں حسرت ہی رہی حیدرآباد جانے کی نہیں جا سکے ساحر گئے حمید اختر گئے یہ بمبے کے راستے چلے گئے تھے وہاں اس کو ہم پڑھ کے حسرت کرتے کہ یہ کہاں کہاں گھوم رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں پودے چھپا تھا انہیں دنوں اچھا بعد میں تم نہیں گئے کبھی نہیں جا پائے اچھا۔ پتہ نہیں مجھے لوگ حیدرآبادی کیوں سمجھتے ہیں یاد ہے ایک ایک بار <laughs> اخبار لکھا تھا کہ سارے یہاں کے حیدرآبادیوں کو چاہیے ہاں۔ مطلب ابراہیم جلیس کو نظر حیدرآبادی کو امن ان شاہ کو کسی نے پتہ نہیں کس کس کنٹیکس میں لکھا تھا اچھا۔ نہیں ہمیں خواہش ہی رہی دیکھیے کب پوری ہاں۔ ہوتی ہے ہاں۔ نہیں میرا خیال ہے کہ اب وہ اس میں یہ مشاعرہ جو ہو رہا ہے یہ لال پور کاٹن کمیٹی کا ہاں۔ ہوتا ہے نا ہر سال دلی میں بہت سے اچھا۔ شاعر جا رہے ہیں اچھا۔ جس میں آج میرے پاس رور بارہ بنکوی آئے تھے ہاں۔ تو اس میں تم نہیں جا رہے میں نہیں جا رہا میں اصل مشاعرے میں یہاں نہیں جاتا تو وہاں کیا جاؤں گا ہاں۔ وہاں اصل یہ انڈیا جانے کا تو یہ ہے کہ حالات اگر ٹھیک ہو جائیں میں تو ادھر سے ٹوکیو سے آتے کبھی بھی ڈراپ ان ہو سکتا ہوں ہاں، ہاں، اس میں ہمیں اجازت لینی پڑتی ہے خیر دیکھو کوئی کوئی نہ موقع تو ملے گا ویسے میرے ایک بار یہ عالمی سروس میں یہ ریڈیو پاکستان کی انٹرویو میں کیا گیا تھا حمایت علی شاعر نے کیا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ صاحب آپ کے کچھ غیر ملکی اور ملکی ادیبوں میں آپ کو کون کون پسند ہے تو میں نے کہا صاحب مجھے غیر ملکی ادیبوں میں تھامس آرڈی سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ میں نے سب سے پہلے اس کی کتاب پڑھی تھی پھر اس کے بعد ہے جارج برنارڈ شاہ ہے اور اور پھر اور نام لیتے میں نے کہا ابن شاہ تو اس نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ ابن شاہ ہاں۔ یہ تو ہمارے پاکستانی ہاں۔ میں نے کہا صاحب آپ کے لیے تو ہوں گے یہ تو ٹرانزٹ پیسنجر ہیں تھوڑے دن کے لیے پاکستان آتے ہیں اور چلے جاتے اصل میں لوگوں نے بدنام کیا اچھا میں نے سفر اتنے نہیں کیے یعنی کرتا ہوں ٹھیک ہے کیے ہیں دوسروں سے زیادہ کیے ہیں سب سے بھائی میں چونکہ آگے لکھ دیتا ہوں اس کی شہرت زیادہ ہو جاتی ہے لوگ ایسے سفر کر کے بیٹھ جاتے ہیں بہت دنیا گھومی ہے لوگوں نے نہیں تو اب لوگوں نے بعض لوگ تو اتنے الرجک ہو گئے تم سے کہ ایک بار ریڈیو صبح میں سن رہا تھا انہوں نے کہا صاحب کوئی خاتون اناؤنس کر رہی تھی کہ صاحب وہ لوگ تو اس قدر سفر نامے لکھنے لگے ہیں کہ ذرا انہیں غسل خانہ تک بھی جانا پڑتا ہے تو وہ غسل خانے ہاں، بہت سارے نامے لکھے جا رہے ہیں یہ اب تو وہاں کسٹم پہ پوچھتے ہیں ہاں۔ کہ بھائی آپ آ کے سفر نامہ تو نہیں لکھیں گے امیگریشن اچھا، ہاں، والے بہت سفر نامے کی چل رہی ضرورت ہم سے کہیں زیادہ سفر تو ہمارے لطف اللہ خان صاحب نے کیے ہیں ہم نے تم نے مل کے بھی اتنے نہیں کیے ہوں گے بہت اچھا-, اچھا بدنام برا والی بات آپ نے بھی میں تقریباً ساری دنیا دیکھ ڈالی ہے بہت دنیا دیکھی دیکھی بہت دنیا نہیں یہ ہے کہ اچھا ہاں وہ ابھی پچھلے دنوں ہانگ کانگ میں ہاں۔ جب میں گیا تھا تم نے پنجاب ٹیلرز ہاں جی، دیا ہاں۔ تو وہ تو مجھے نہیں ملے لیکن ایک اور شخص مجھے ملا واز آلسو فرام پاکستان تو وہ کسی کسی نائٹ کلب کا مینیجر مینیجر ہے پنجابی ہے اچھا، وہ اس نے جیسے پہلے تو میں سڑک پر سے جا رہا تھا اس نے مجھے دیکھے گا جی جہراب جی کی میں نے کہا جی معاف کرنا میں تو پاکستانی ہوں تو اس نے کہا اچھا کہاں سے آپ آئے ہیں میں نے کہا میں کراچی سے آیا تو اب ابن شاہ صاحب کو جانتے ہیں میں نے کہا جی میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں میرے دوست ہیں بھائیوں مجھے سے کہنے لگا صاحب کیا بیوہ آدمی ہے اور یہ ہے اب آئیے میرے ساتھ وہی جیسے وہ تہخانوں میں ہوتے ہیں نائٹ کلبس ہاں، ہاں، ہاں، ان کے اس میں وہاں مجھے وہ لے گیا اس میں مجھے بڑی خاطر مدارات کی تم تم ملے تھے کبھی نہیں پنجاب ہاؤس میں جی، میں واضح کر دوں کہ نائٹ نائٹ کلب کلب کے رشتے سے سے وہاں <laughs> وہاں <laughs> نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں وہ وہ ڈے کی بات کوئی ملا ملا تھا تم پنجاب ٹیلر ہاں، ہو سکتا ہے وہاں ملا ملا تھا تو بلکہ بلکہ کوئی کھانے اگر مجھے ہوتا انہوں نے دعوت کی تھی کوئی پنجاب ٹیلر سے ہاں، ہاں، بس اس دعوت میں وہ بھی شخص بھی تھا نہیں اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ ہے ہے تو میں اس سے کہتا مجھے دکھاؤ نائٹ کلب یہ بات نہیں <laughs> مجھے تو افسوس ہے کہ نہیں ملا پھر صاحب ابن ارجا صاحب بار بار اتنے جاپان گئے کہ جاپان میں بھی مجھے بہت سے لوگ انشا کے بارے میں پوچھتے رہے وہاں کے ادیب بڑے بڑے شاعر وائر سب ویری پاپولر تھے خیر وہ تو جہاں آپ دس بار جائیں میرے خیال میں بارہ بار جائیں تو وہ نہیں وہاں جو ان کی جو اردو یونیورسٹی یعنی اردو سیکشن ہے ہاں، ٹوکیو یونیورسٹی جی، جی۔ اس میں تم اشوک صدیقی کا بھی نام میں نے ہاں، ہاں، وہاں کافی ہاں۔ وہاں اس میں اوساکا میں بھی ہے وہاں بھی اچھے اچھے ہاں، بڑے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں پڑھتے ہاں۔ ایک ایڈوانٹیج یہ ہے دیکھیے ہم میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ میری میرا جو عشق ہے وہ تو شاعری سے ہے اور شادی میری نثر سے ہے <laughs> اس لیے کہ ہم شاعری بہت کرتے رہے تو لوگوں تک پہنچے کچھ تک نہیں پہنچے اب تو یوں سمجھے کچھ لوگ یہ ہمارے علی کی وجہ سے جاننے لگے مرحوم کی وجہ سے <laughs> ورنہ لوگوں اکثر کو پتہ نہیں تھا کہ ہم شاعری بھی کرتے ہیں ویسے بظاہر ہونا ہو بھرا اگر لکھتا تو ایسے لکھتا ایک جوگ بجوگ اسے ہم جوگ بجوگ کی کہتے ہیں جو ہماری طبیعت میں ہے اپنے وارستگی نہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہماری وجہ شہرت ہوئی خاص طور پہ تو یہ کالم بنا جنگ کا کالم ہاں، یعنی تمہیں اور ہمیں ہاں، ہمارے اس افسانے اور نظم سے زیادہ تو یہ ہوا کہ بھائی اس کو دنیا بھر میں لوگ پڑھتے ہیں یعنی اب لندن سے بھی اب چھپتا ہے جی۔ اس سے پہلے جب نہیں بھی چھپتا تھا تب بھی میں دیکھتا ہوں باہر کی دنیا میں تعارف اس سے خود بخود ہو جاتا ہے یہ کسی اور تو یہ ماننا پڑتا ہے نہیں صحیح میں آپ کو بتاؤں خان صاحب کہ میں یہ تہذیب فلم میں نے لکھی ہے تو مجھے شوٹنگ کس لیے سوات چترال اترال تک جانا پڑا تو میں تھا یہ حسن تاریخ اور یہ رانی ان کی بیگم اور سیف الدین سیف شاعر جی تو یہ ہم لوگ جا رہے تھے لوکیشن پہ تو راستے میں ان کی گاڑی خراب ہوئی جی اندھیرا چترال کی کوئی تو رات شام کا کوئی سات بجے کے بعد ہم بڑے پریشان کیونکہ وہ رانی بیگم بھی ساتھ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ سفید وہ نظر آئی ایک جگہ جی۔ جیسے مکان سا وہاں ہم جا کے ہم نے ذرا کٹکھٹایا یہ کیا تو لوگوں نے وہ ایک صاحب ہاں۔ ادھر سے آئے بڑی جیسے دیوڑی ہوتی ہے جی۔ تو ایک آدمی آیا کہ اسے ہم نے کہا بھائی ایسے ایسے مسافر ہے یہ ہے تو ان کا صاحب آئیے ٹھیکے دار صاحب غلام حسین نام ان کا جی۔ تو آئیے ہم ان سے ملاتے ہیں ہم نے تو ہم نے کہا صاحب ایسی ایسی بات ہے میں نے کہا یہ حسن طارق ہیں فلم ڈائریکٹر وہ دیکھتے نہیں وہاں کہاں جی۔ یہ فلم اسٹار آنی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے تعارف کرایا میں نے کہا سیف الدین سیف کہنے لگا اچھا اچھا سیف الدین سیف یہ نام میں نے سنا ہے پھر کہنے لگا ہاں آپ شاعر ہیں میں نے آپ کو سنا ہے وہ دونوں کو نہیں جانا انہوں نے جی، جی۔ کبھی فلم نہیں دیکھی تھی سیف الدین سیف ہے ہاں صاحب میں جانتا پھر اس کے بعد میں نے کہا جی اور مجھے کہتے ہیں ابراہیم جلیس اس نے کہا کیا کہا ایک بار پھر کہنا ہاں۔ صاحب اس بری طرح چمٹا ہو ہاں، ہاں۔ کہ کہتا ہے کہ ابھی وہ لاؤ جنگ اب اخبار مونس کہتے ہیں جو آج کی اخبار لاؤ آج کی اخبار صاحب وہ سارے گھر کو اس نے وہ کیا پھر اس کے بعد اس نے پیٹرو میکس جلائے وہاں لائٹ وائٹ تو نہیں تھی پھر میں کچھ اور دو چار پڑھے لکھے وہاں کے چھوٹے گاؤں کے لوگ ان کو بلوایا صاحب اس نے اتنی قاتل مدارات کی بس وہی جنگ کا کہتے جنگ میرا ہی تعارف کرا ہے جی۔ پاسن تاریخ اور وہ یہ بڑے دیکھ سارے ہاں, ہاں، کیا تھا یہ دیکھیں جنگ کی وجہ سے ہاں، کیونکہ ہاں۔ جنگ اخبار وہاں جاتا تھا کیا تھا ریختہ پردہ سخن کا <laughs> وہی ٹھہرا ہے آخر فن ہمارا <laughs> یہ تو خیر ہے بلکہ آپ فلم میں چلے جائیں تو آپ کے اور یہ بالکل صحیح فلموں جی، کی وجہ سے بچوں کے جو ہیرو ہیں وہ تو یہ ہیں جو ٹی وی میں ریڈیو میں یہ تو خیر ہے کمیونیکیشن سے ہے نہیں اب یہ ہے کہ اتفاق سے آپ کو سارے میڈیا کے جتنے بھی وہ ہیں ہاں، وہ حاصل ہے مثلا ریڈیو ٹیلی ویژن اخبار ہاں، یہ اور اچھا آپ بتائیے اس کا کیا یعنی اچھا یا برا اثر پڑتا ہے آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے ہاں۔ کہ شہرت یا جو قبولیت نصیب ہوتی ہے نا اس سے آپ کے فن پہ کیا اثر پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں دیٹ از ویری اسٹیمولیٹنگ اس سے زیادہ انکریجمنٹ میں دیکھیے آپ کئی چیزیں لکھ کے ہاں۔ آپ تاریخ دنیا ہو کے لکھیے جی ہاں۔ اور کوئی کہیں نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں یاد آ گیا وہ جو مرحوم ہمارے جمالی صاحب کہا کرتے تھے ہاں۔ اس زمانے میں ہم کالم لکھتے تھے ایسا ہی جیسا ہم لکھتے ہیں ویسا اس وقت لکھتے جی۔ تھے امروز میں لکھتے تھے نام بھی کبھی دیتے تھے کبھی نہیں دیتے تھے اس زمانے میں فرضی نام دینے کا رواج تھا کبھی پہلا درویش کبھی حاجی بابا کبھی ہاں۔ نانا فرنویس تم بھی نانا فرنویس ہم بھی رہے ہیں طور پہ ہاں۔ تو جمالی بھی لکھتے تھے اب ہم لکھ کے بازار میں نکلتے شہر میں کبھی کوئی تو ذکر کرے گا تو ہاں۔ کوئی نہیں کرتا تھا تو اس نے جمالی نے ایک لطیفہ بنا رکھا تھا کہ اگر کوئی چیز سخت راز رکھنی ہو کسی کو کانو کان خبر نہ ہو تو اس کو امروز میں چھپوا دو نہیں اور پھر یہ کہ وہ ضبط بھی نہ ہو رہی ہے ہاں وہ ضبط بھی نہ ہو رہی ہے پیٹ پڑنے کے قریب ہو تو اس کو امروز میں چھپوا دو تو اس کو امروز میں چھپوا دو تو مطلب بھی حل ہو جائے گا ہاں۔ یعنی آپ نے کہہ بھی دیا اور لیکن خیر اس کا ہمیں نہیں جب تک کہ صاحب دیکھیں پبلک ریکگنیشن جی ہاں۔ جو ہے نا یا لوگوں کا اتنا بڑا انکریجنگ اسٹیمولیٹنگ انسپائرنگ ہوتا ہے ہاں۔ کہ اس کے بعد آدمی اور زیادہ اچھا لکھتا ہے اب ریکگنیشن ہی نہ ہو تو جنگل کے پھول کی طرح آپ کھیریے کوئی ہاں۔ مہک اس کے سونگنے والا نہیں ہے وہیں اپنے لیکن پھر بہت زیادہ ریکگنیشن ہو جائے تو پھر لوگوں کی پسند کے مطابق آدمی لکھنے لگتا ہے اس سے نقصان بھی پہنچتا ہے نہیں نہیں یہ کوئی کوئی ضروری نہیں ہے دیکھیں اس کے بعد ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص اسٹائل جیسا آپ کا اسٹائل ہے جی ہاں۔ جیسا آپ لکھتے جی ہاں، ہیں جی میں میں محسوس کرتا ہوں کہ کہیں آپ گرتے نہیں اس لیے کہ ایک سیٹ ہو جاتا ہے اور آدمی کہتا ہے جی میرا یہ معیار ہے اور وہ لوگوں تک پہنچتا ہے جی۔ اس میں کہیں ابتضال نہیں آتا یعنی مسئلہ آپ کے مزاح میں کہیں گراوٹ نہیں آتی میں مرو مجید لاہوری میں تھا لیکن وہ جان بوجھ کے کرتا تھا جی۔ وہ اچھی چیزیں بھی لکھتا تھا لیکن جان بوجھ کے چوپڑا ہے ہاں، ہاں، لا ہے جی۔ وہ بھی کرتا تھا کیونکہ اس کا سرکل گجراتیوں کا بھی تھا تو وہ اس قسم سے وہ ایڈجسٹمنٹ تھا ہمارا تو اسکول ہی دوسرا ہاں تو نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ مجید لاہوری نے بعض اچھے کالم لکھے جی۔ لیکن عام طور پر وہ اس کے ماحول جیسا تھا اس کو پلیز کرنے کے لیے اور انہی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا وہیں ریکگنیشن اسے ملتا تھا تو دوسرے دن وہی لکھتا تھا آپ لوگ وہ زیادہ پڑھتا نہیں تھا جہاں تک مجھے معلوم ہے اب یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں حسرت صاحب کو بھی پڑھتے ہیں ہاں، ہاں، جی، جی، صبح لوگ تو وہ زیادہ ہمارے اصل میں یعنی میں عرض کروں کہ بنیادی طور پہ تو ہم اب جرنلزم میں تو اتنے برس ہوئے ہیں بنیادی طور پہ ادیب ہی ہیں سچی بات یہ ہے حشر نشر ہمارا ادیبوں کے ساتھ ہونا چاہیے کم از کم ہماری خواہش یہی ہے کیونکہ اتنے دن انتظار یا میں یا یہ لکھتے رہیں ساری عمر لکھتے رہیں لیکن رہیں گے ادیب کے ادیب اور اس طرح جس طرح جرنلزم میں بعض ادیب ہیں اسی طرح ادب میں بعض جرنلسٹ لکھے ہوئے ہیں ہاں۔ کہ وہ ساری عمر لکھتے رہیں کبھی ادیب نہیں بنے ادب کی اس میں اس میں وہ رمک نہیں آ پائے گی بس وہ یہ ہے کہ جلیس کا تو یہ ہے کہ جلیس کے ساتھ تو ہماری رفاقت اب یوں کہنا چاہیے کہ عمر بھر کی ہے کیونکہ یہ تو اس سے پہلے کا قصہ ہے کہ وہاں آئے تو زیادہ رفاقت تو پھر ہماری ذاتی ہوئی نا جب یہ تقسیم کے بعد بلکہ صاحب میں جب پاکستان پہنچا سب سے پہلے تو میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے دو ملک کی کہانی کتاب میں نے لکھی تھی تو وہ زمانے میں بین وین تھے اب تین ملک کی کہانی کا جی۔ تو اس میں وہ میں نے یار یہ مت لکھنا اس ہاں۔ لیے وہ چار ملک کئی کہانیاں کے نام سے لکھ رہا ہے آج کل کون مسعود اشر مسعود اچھا۔ اشر کا سفر نامہ وہ کہیں یہ میں گئے اچھا، اچھا، تھے حالانکہ ان کو اس طرح کا نام نہیں رکھنا چاہیے ہاں، یہ تو ہاں، ایک یہ ہے اچھا نہیں یہ آج کل برابر چل رہا ہے ہے کسی میں میں رہا امروز سنڈے ایڈیشن میں چار اچھا، ملک اچھا، کئی اچھا۔ کہانیاں اچھا ہاں، ان کو اور کوئی نہیں سوجا ہوگا بہتر تھا اچھا نہیں خیر بہرحال وہ بین وین بھی ہو بہرحال یہ تو بہت مشہور ہے دو ہاں، ملک کی کہانی سب سے پہلے صاحب میں ابن شاہ کے گھر گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر ادھر کیوں ہوٹل میں ٹھہرے ہو سامان لے آئے نہیں میرا تو خیال ہے بلکہ میں تمہیں اسٹیشن پہ لینے گیا تھا نہیں نہیں گیا تھا نہیں بات تم میرے ساتھ سامان لے کے پھر آئے تھے ہوٹل یہ قصہ ہوگا اسٹیشن سے سامان لے کے تو پھر میں چھ چار پانچ مہینے ان کے گھر رہے جی۔ تو یہ ان کے یہ محمود ریاض یہ جو بھائی بہت بڑے بڑے ہیں ہمارے بھائی بہن سب ان سے بہت تو یہ سب چھوٹے چھوٹے تھے ہاں۔ تو یہ اس کا محمود ریاض سے ہم سگریٹ منگایا کرتے اس زمانے میں بہت پیتے تو اس کا ایک جملہ مجھے اب تک یاد ہے محمود ریاض کا وہ بار بار کہتا تھا پانی پمپ دا تو سگریٹ لیمپ اچھا۔ <laughs> تو تو مجھے پنجابی اس وقت سے یہ اچھی معلوم ہو رہی ہے اچھا۔ تو پھر ان کے والد صاحب یہ حیدرآباد میں تھے تب بھی پنجابی میں تقریر ریڈیو پہ <laughs> ہاں یہ پنجابی بہت اچھی نہیں وہ تو کچھ ماحول تھا وہاں ہاں، ہاں۔ لیکن نہیں میں پنجابی جو ہے یہ میں دلچسپ قصہ زمان کے والد صاحب کا اور ہمارا تو یہ ہم لوگ باہر سویا کرتے تھے گرمی کا زمانہ تو میری چار پائی اس کے بعد ان کے ابا جان کی چار پائی پھر اور ایک ان ان کا بھائی تو کے والد ٹھیٹ پنجابی بولتے ہاں۔ اور میں اردو ہاں۔ اب میں نیا نیا مہاجر مہاجرا پہنچا اب یہ رات کے دو بجے تک وہ پیتے ہاں پتر گالے وے فلانا مجھے پنجابی ایک لفظ نہ ہاں۔ اب میں اردو جھاڑتے جاتا تھا ہم پتا نہیں کیا بات کرتے تھے وہ بھی ہاں کرتے تھے <laughs> ایک دو بجے تک باتیں کرتے کرتے ہم سے ہاں۔ تو ابھی بہت ابھی میں ابھی ان کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے میں جب گیا تھا وہ بےچارے مجھے انہوں نے گرے لگا لیا ان کے آنکھوں میں آنسو آگے جیسے کہ بچے کو اپنے ہاں، بچھڑے بچے کے ساتھ ہاں، کرتے ہیں تو ایک ایسا جیسے گھریلو ماحول تو ابھی ان کے سارے بچے بچیوں کو میں تو ابھی تک نام ہوئی ہاں، اچھا یہ ہیں ان کے نام تو خیر کچھ اور ہیں لیکن ایک چیز ہاں، کہہ رہا تھا کہ اس کو کبھی پہچان ان کو نہیں ہوگی وچ از وچ مجھے وہ سارے کہتے ہیں تو ان میں سے ایک تو ہوتی ہے نہیں میں یہی پوچھتا ہوں جاتی میں نے کہا بھائی شیدو میدو بیبو اب بتاؤ تم میں تو ان میں سے کون کون سی ہے خیر پھر ہم نے سچی بات یہ ہے کہ یہ تو زیادہ یہ تو قید و بند بھی پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے پبلک سیفٹی ریزر انہوں نے اسی زمانے میں لکھا تھا <laughs> یہ جو آپ ادیبوں پہ پابندیاں ہیں یا جو بھی کچھ ہے لوگ ایوب خان کو اتنا الزام دیتے ہیں ایوب خان نے بہت کچھ کیا ہے ان سب کی بنا تو اس سے پہلے پڑی ہوئی تھی بلکہ ڈارکسٹ ایج جو تھی تو اس سے پہلے کی تھی یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اسی زمانے میں قید رہے صاحب ایک دن انہوں مجھے یاد ہے کہ ایک ہم نے مضمون پڑھا وہاں وائم سیال جی ہاں، جی ہاں۔ کہ چین کتنی دور ہے جی۔ ففٹی کی بات ہے تو بہت جوشیلے تھے اس زمانے میں تو ہم نے ایک جملہ اس میں پڑھا تھا کہ نواب چائن کا شیخ ہو یا پنڈت چائن کا شیخ اس زمانے میں نے نواب کا کا ہو یا پنڈت اسے جرنلزم حشر اپنے سامنے رکھنا ہوگا ہاں۔ اور وہ وقت دور نہیں جب رابی کے ساحل پر خمیدہ کمر کسان اٹھ کھڑا ہوگا یہ وہ تو خیر وہ ہم نے بڑی تالیاں بہت واہ واہ ہوئی منظر نگاری بھی تھی اس میں جی۔ باہر نکلتے ایک ساتھ سوٹڈ بوٹڈ موٹے سے انہوں نے کہا صاحب آپ کو میں کہیں کہاں چھوڑ دوں میں سنے کو ایڈمائرر ہے بڑا جی۔ وہ سیدھا مجھے لے کے میں اس نے پوچھا آپ کہاں رہتے میں نے کہا میکلوڈ روڈ ہاں۔ تو وہ گاڑی جانے لگی ادھر یونیورسٹی کی طرف میں نے کہا جی کدھر کہتا آپ چلیے آپ کو دکھاتے ہیں چین کتنی دور ہے اچھا <laughs> اس نے لاہور ووٹ پورا مجھے دکھایا اچھا۔ اس میں اندر یہ بھی تھے سکتے ہزار اچھا، اچھا، <laughs> دکھایا تو ایک ایک چیز ایسی سے ہر ہاریبل ڈراؤنی ہاں۔ اس کہا جی یہ آپ کو پسند آیا ہاں۔ نے جیسا میں نے جو چینی نظمیں ترجمہ کیا یہ کنفیوشس سے لے کے انیس سو چھتیس پہ ختم ہو جاتی ہیں ساری کلاسیکل کوئی خزاں کے بارے میں کوئی فراق کے بارے میں جیسی چینی نظمیں ہوتی ہیں ادب میں وہ کتاب چھپی اس پہ میری انکوائری ہوگی کس شخص نے چینی نظمیں ترجمہ کی ہے تو حالان فرما سبمٹ کرنی پڑے گی دیکھ لو وہاں حال زمانہ حال تک تو آیا نہیں تھی وہ ساری اپنے ذوق کے مطابق پوری خالص وہ چیزیں تھیں لیکن چین کے نام سے یہ لوگ اس زمانے میں اتنا ڈرتے تھے نہیں اور پھر وہ تمہاری شنگائی کی ہاں۔ نظم اور وہ یہ بغداد کی ایک رات بغداد صاحب اس نظم میں نے تو ہنگام مچا دیا تھا ہاں۔ تین چار نے وہ نظم پڑی تھی ایک گھنٹے میں ہاں ہمارا جو نام مشہور ہوا پہ کفیلا جی ہاں، جی ہاں۔ ہمارے جو ہمارا نام مشہور ہوا شاعری میں تو وہ اس انیس سو انچاس میں دو نظمیں ایک مضمون نظم تھی یہ بغداد کی ایک رات جو بھی لوگوں کے نزدیک ہاں۔ میری سب سے اچھی نظم دوسری نظم تھی شنگھائی شنگھائی کے دروازے پہ پہنچتی تیسری ایک مضمون تھا معاہدہ چھانگا مانگا وہ بھی ایک تانس دیے تھے تو اس سے یوں سمجھئے کہ انیس سو انچاس سے ہمارے جانے جانے کا حالانکہ اس سے پہلے ہم تھوڑا بہت یہ بغداد کی ایک رات اس میں ہے نا چاند نگر میں چاند نگر میں اچھا وہ چاند نگر تو میرے پاس ہے تمہارا میں نکل آیا ہاں، پرانا ہاں, ہاں، مجھے چاہیے تو میں دے دوں گا ہاں کیونکہ میرے پاس نہیں ہے وہ اور اب اس کا تیسرا ایڈیشن آ رہا ہے اس میں یہ بھی ہیں اس چاند نگر کو تو نہیں اس بغداد کی ایک رات کو تو میں نئے سرے سے الگ چھپوا رہا اس کا ہاں الگ الگ بڑے خوبصورت صاحب اس میں وہ ہے کہ وہ ہاں۔ اس کے بادشاہ سوتا ہے دروازے پہ کیا ہاں، یہ ہاں ہاں وہاں دیو وہ تو اس کے دیکھو خوابگوں اس کی فضا ہے حالانکہ اس کے پولیٹیکل ٹینج بھی ہے سب کچھ ہے پولیٹیکل ٹینج اس کا بڑا اچھا کالموں میں میں یہ بڑی بڑی میں حیرت میں بڑی جرت کے کالم لکھے تھے بلکہ اس زمانے میں امریکہ بہت چاہے ہوا تھا ہمارے ہاں۔ ملک پہ یہ انیس سو باون ترپن چون پتہ نہیں کب کی بات ہوگی تو ایک زمان بلکہ کچھ امریکی جنرل آئے تھے ان کو انہوں نے سرحد پہ انسٹالیشن دکھائی تھی اس پہ بھی ہم نے نظم لکھی تھی امریکی جرنیل جو آئے ہاں۔ سرحد سرحد کس نے ہاں۔ یعنی پتہ ملک کے اڈے کس نے دکھائے ملک کے دشمن تم ہو گئے وغیرہ وغیرہ ہاں۔ اور یہ جو انیس سو باون میں طالب علموں پہ گولی چلی یاد ہے تم سے اچھا۔ اس میں ہم بھی آگے آگے تھے بلکہ میں تو اس زمانے میں ایم اے کا طالب علم بھی تھا اس زمانے میں تو ہمارے سامنے داؤ داؤد جو ہے داؤد سبحانی اس کے ہاں۔ گولی ادھر سے لگی پیچھے سے جا نکلی <laughs> اور پیچھے دو آدمی اور کھڑے تھے ان کے بھی لگی ان سے پیچھے جا نکلی وہ دونوں تو مر گئے یہ بچ گیا کی صورت اچھا یہ بھی ہمارے اسکول اس میں کالج میں اس وقت طالب علم تو ہم اس کو ہاں۔ دیکھنے گئے مجھے یاد ہے ہاں۔ تو اس وقت ہم نے نظم لکھی بلکہ ایک دو نظمیں لکھی آج کچھ لوگ گھر نہیں آئے کھو گئے ہیں کہاں تلاش کرو یہ ہمت نہ ہوئی اس زمانے میں تو بہت شیڈو ہوتے تھے کہ اس کو اپنے نام سے چھپوا دیں ہاں، ہاں۔ پھر ہم نے اس سے اپنے افضل ممتاز سے کہا کہ تم کسی کے نام سے چھپوا دو ہاں۔ اس نے پتا نہیں کسی لڑکی یا لڑکے کے نام سے وہ کئی بار چھپی پہلے دنوں میں نے دیکھا ایک پرچے میں چھپی ہوئی تھی کسی نام سے <laughs> اچھا۔ اب خیر آئندہ ہوگا اسی طرح اچھا کوریا کے جنگ کے دنوں میں ایک کوجے کی لڑائی وہ اس کو میں نے مجھے ضرورت نہیں ہوئی کہ چاند نگر میں بعد میں شامل کروں ایک اور دو نظمیں اس طرح بہت سی نظمیں اس طرح رہ گئیں لیکن یہ ہے کہ جرت مندی سے وہ زمانہ تھا ضمیر کی آواز بلند کرنے کا اب تو یوں کہیے کہ آدمیوں میں تناسانی بھی آ جاتی ہے معلوم نہیں کیا کیا آ جاتا ہے کمزوری ہوتی ہے جس کو لوگ پختگی کا نام دیتے ہیں لیکن اس عشق نہ اس عشق نادا ہے مگر دل ہاں، ہاں۔ یعنی اگر ہم اس بھٹی سے نہ گزرتے تو یوں سمجھے اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ ہوتے جی۔ تو یوں اس میں اس خواب دیکھنے میں مسافر زندگی میں حت المخدور ہم نے حصہ لیا اور اسی لیے یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ بھئی مسلط پسندی تو آتی ہے باہر کی دنیا میں لیکن اپنے اس خیال میں اس میں لگزش نہیں آئی یعنی جو انداز نظر تھا کبھی ریئیکشن کا ساتھ دینا یا اس میں ساتھ دینا اپنی طرف سے کانشیسلی نہیں دیا باقی تو ہوتی ہیں اتحادی غلطیاں ہو جاتی ہیں کچھ سو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب تم تو پچاس سے ادھر ہو گئے ایک دو سال ہم پچاس سے ایک آدھ سال ادھر ہیں تو <laughs> یہ سمجھنا چاہیے کہ اب اب سمیٹنے کا نہیں چالیس سال کے بعد جو ہے نا ویسے تو آدمی ادھر ہی ہو جاتا ہے یعنی زمین کی کشش <laughs> سے الگ ہو جاتا ہے ہاں، ہاں۔ اور آسمان کے میں اب تو یہ ہے <laughs> ہمیں جو کچھ دینا تھا اس میں سے بہت سا دے دیا جی۔ ابھی اور مزید لوگوں کو دینے کی اصل میں میں دینے کا سوال غلط ہے کیونکہ میں تو ابھی سمجھتا ہوں ہم اپنے اپنی ذات کے لیے لکھتے ہیں اسی لیے جو میری نظمیں زمانے کے متعلق بھی ہیں وہ بھی سولی لوکی کی حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو never talking to the gallery یعنی اپنے اپنے ایٹیچیوڈ ایٹیچوڈ کی بات ہوتی ہے تو اس سے تھوڑا سا اطمینان ضرور ہوتا ہے لیکن وہ اطمینان بعض اوقات یہ ہے کہ ہم براہ سے بھٹک بھی جاتے ہیں کہ وہی وقت جس میں ہمیں نظم لکھنی چاہیے جس میں کیونکہ نظم کے علاوہ میں افسانہ افسانہ تو لکھتا ہی نہیں نہ ڈرامہ لکھتا ہوں نہ ناول لکھتا ہوں جلیس تو یہ سب کاروبار کرتے ہیں تو کے کے جنرل مرچنٹ <laughs> ہاں، تو وہ بعض اوقات کالم سے جنجلاہٹ ہوتی ہے ویسے یہ ہے کہ میں چونکہ پابندی تو ہم میں سے نہیں ہے ان پر بھی نہیں مجھ پر بھی نہیں کہ جب جی چاہیں لکھیں خدا کی فضل سے انہوں نے ہمیں اتنی ڈھیل دے رکھی ہے مجھ سے شروع میں کہہ دیا تھا میں نے کہا صاحب پابندی نہیں ہوگی ہاں۔ کہنا صاحب تم ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہفتے میں دو دن لکھ دو دو نہیں ایک دن لکھ دو چلو مہینے میں تین دن سے مہینے میں دو سے ایک دن نہ بھی لکھو جی۔ ہمیں سب منظور ہے تو اب اس اسی لیے تو یہ ہے کہ اور جگہ ہم سے کام نہیں ہوتا جہاں ہم پہ پابندی ہو کہ یہ چیز لکھنی ہے تو اپنی خوشی سے لکھتے ہیں محظوظ ہوتے ہیں خود لکھتے ہوئے اگر آپ ہمیں کبھی دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے خود انجوائے کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے تو ویسے یہ پابندی اچھی آپ نے بتائی یہ ہاں۔ کبھی کبھی نہ بھی لکھے ہاں یہ بھی ہے یہ چیک بھیج دیا کہ اس مہینے آپ نے تین کالم نہیں لکھے ہاں، یہ ہے تو یہ ہے <laughs> اب یہ ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ٹو اینڈ اپ یہ کوئی حاصل یعنی یہ کوئی پھر یہ تو جرنلسٹ کا ہوتا ہے کہ جرنلزم سے شروع ہوا جرنلزم پہ ختم ہو گیا ہاں۔ ہم ہمیشہ چاہے ہمارا حشر کچھ بھی ہو سوچتے یہ رہتے ہیں کہ کل کلا ہم یہ خوردہ فروشی بند کر کے ضرور کوئی کام کی چیز لکھیں گے بیٹھ کے کوئی مستقل چیز لکھیں گے ویسے میں میں سمجھتا ہوں دیکھیے کہ ہم جرنلزم ہو یا فلم ہو یا ٹی وی یہ وہ یہ ہمارے لیے جیسے جیسے ہاں، ہاں، کمرشل ایریا اپنا ڈبل روٹی خرید لی کپڑا خرید لیا جوتا لے لیا ٹائی لے لی یہ لے لی پھر واپس ادب کے شہر میں ہاں۔ جو ہمارا ریزیڈینشیل ایریا ہے پھر واپس آدمی جو گھر کو جاتا ہے تو یہ وہی کیفیت گھر واپس لیکن ایک کروں کہ مجھے اس میں ویسے فائدہ بہت ہوا لکھنے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت سوست آدمی ہوں تابان جنہیں اگر یہ نہ ہو کہ میں آج لکھوں یا مجھے I am expected to write اور یہ میرا لکھا ہوا آج شام اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں بارہ بجے دن میں لکھتا ہوں جاتا ہے تین بجے قریب کتابت ہوتا ہے دوسرے صبح سب آپ کے گھروں میں وہ اخبار پڑا ہوتا ہے تو اب تو اتنی چارٹ پڑ گئی کہ ہم سے اب نقوش فنون میں نہیں لکھا جاتا کہ آج تو <laughs> ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ آج بھیجا اس کے بعد تین مہینے میں یا دو مہینے میں ہے سال میں سب کیا ہے تو اسی لیے اب وہاں ہمارا لکھنا نہیں اب کچھ عادت یا کمزوری ایسی ہو گئی ہے میری تو یہ ہے کہ جب تک میرا ایک لکھا ہوا چھپ کے نہ آ جائے سے تو آگے نہیں لکھا جاتا <laughs> یہ ہے تو نہیں اس سے اچھا اس سے زیادہ لکھنے سے خرابیاں تو ہوتی ہیں لیکن ایک تو صفائی آ جاتی ہے اسپونٹینٹی آ جاتی ہے میں یہ کروں کہ میں اس قسم کا مزہ نگار تو ہوں نہیں جیسے ہمارے علاقہ ہاں۔ میں یوس بھی ہیں ہاں۔ کہ وہ بیٹھ کے مستقل چیزیں لکھیں ایک چیز لکھیں پھر اس کی تلاش خراش کرتے رہیں اس میں صفائی ہاں۔ گہرائی سب چیزیں اس میں تو اور بات ہے تو یہ ہے کہ اگر یہ بہانہ نہ ہو کہ بھائی آج میں نے صبح خبر دیکھی اسی پہ لکھ دیا اسی میں ممکن ہے کوئی بات پیدا ہو جائے یا جو مجھے لکھنا تھا یا اگر میری طبیعت میں کوئی جوہر ہے مذاق بہت تو وہ اسی میں ظاہر ہو جاتا ہے اگر میں یہ انتظار کروں تو میرے پاس مضمون کہاں سے آئے گا میں کہاں سے سبقے اینڈ انسانز اور کیسے پلاٹ تلاش کر پلاٹ پلاٹ میں کبھی تلاش کرتا ہوں اچھا سوچتا بھی کبھی نہیں سچی بات یہ ہے کہ میرے ہاں تو جب لکھنا شروع کر دیتا ہوں پھر کوئی بات میں بات نکل آتی ہے تاکہ لوگ سوچتے پہلے سے پلان نہیں ہوتا پہلے سے پلان کبھی نہیں ہوتا اور پھر یہ جہاں بات ختم ہوئی ہم نے لینتھ رکھی نہیں اچھا میں اور بات بتا دوں جب آپ لکھتے تھے نا اس میں تو ایک لمبی پٹی کالم ہوتا تھا ہاں، ہاں، ہاں۔ اس کی ایک لینتھ مقرر ہے میں نے کہا نہیں میں اس میں نہیں لکھوں گا ادھر کو دہنے سے بائیں کو چلاؤ تاکہ اگر تھوڑا بھی ہو تو اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دو اس کی لینتھ کا پتہ نہیں چلے تاکہ مجھے غیر ضروری طور پہ زیادہ نہ لکھنا پڑے یا اس کو کم نہ لکھنا پڑے تو اس میں ایک بڑے بڑا نقطہ یہی تھا میں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں مجھے ہاریزینٹل اس میں چھاپو ورٹیکل کالم مجھ سے نہیں لکھا جاتا نہیں اس میں پابند ہو جاتا آدمی ذہن ہاں، بند ہو جاتا اور کیا ہاں، صاحب وہ کہتا ہے کاتب کہ صاحب چار لائنیں اور بڑھا دیجیے ہاں, ہاں۔ یا اتنی لائنیں کم کر دیجیے چنانچہ ہمیں کاٹنا پڑتا تھا تو اس میں آدمی جلاٹ سی ہو جاتی تھی ہیومر کیا لکھے بتائی وہ میں جیسے آپ ناپ کے یہ کریں تو مجھے اکثر کاتب آگے کہتے تھے کہ صاحب ایک بڑھ رہا کالم آپ آٹھ لائنیں نکال دیجیے پھر آٹھ لائنیں نکالیں اس میں سے یہ ہوتا تھا ہاں، ہاں۔ اب بھی ہمارے اب میں بھی اسی طرح سے چپتا ہوں نا مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا ہاں، بالکل جہاں جی چاہ ختم کر دیا انہوں نے یہ اس طرح سے یہ اچھی چیز ہے کہ پابندی انہوں نے ختم تو بہر یہ ہے کہ اس بہانے اب فرض کیجئے کہ میں نے چھ سو سات سو پتہ نہیں کتنے کالم اب تک لکھے ہوں گے کیونکہ میری اوسط میں ہفتے میں تین کی تو ضرور ہی سمجھئے جنگ میں اور اخبار جہاں میں ملا کے یا باہر ملا کے تین کی امروز میں نہیں امروز میں بہت کم کبھی کبھی اچھا، اچھا۔ کبھی کبھار جو سمجھے بھارت تین کی اوسط رکھ رہا ہوں تو اس حساب سے بھی سال میں ڈیڑھ سو کالم یہ ہو گئے اور اتنے سال سے لکھ رہا ہوں کافی کالم ہو جاتے جی۔ تو اگر اس میں سے اب سو چیزیں بھی نکل آتی ہیں یا ڈیڑھ سو چیزیں بھی نکل آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کاریہ کر دی کہ کچھ نہ کچھ ہوا جی۔ اگر یہ پابندی نہ ہوتی تو میں تو دس بھی نہ لکھ پاتا اب سو تو لکھ لیا نا کم از کم تو یہ ہے قصہ تو اس کا فائدہ یہ یقیناً یقیناً جزاک اللہ اب اجازت خان صاحب